حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی بدوی لوگ تمہاری اس نماز عشاء کے نام کے سلسلے میں تم پر غالب نہ آ جائیں وہ اونٹوں کی وجہ سے اس نماز کو مؤخر کرتے ہیں بلا شبہ اس نماز کا نام عشاء ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ سو بیالیس